بے شک اسمانو ہے اور زمیں کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں مندوہے کے لیے